السلام علیکم سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم آپ سے بات چیت کریں گے امید ہے اب تک آپ کو یہ کورس تھوڑا سا دلچسپ لگنا شروع ہو گیا ہوگا یوں تو سائیکولوجی کے اسٹوڈینٹس میں ایسے اسٹوڈینٹس کی کمی نہیں جو کہ ٹیسٹنگ کو ایک بورنگ چیز سمجھتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے اس کورس کو دلچسپ بنائیں اور اس میں ایسی چیزیں سیکھیں اور ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھیں جن کی عملی زندگی کے ساتھ کوئی ریلیونس بنتی ہے اور جب ہم کسی چیز کو اپنی عملی زندگی کی ریلیونس سے سیکھتے ہیں تو ہمیں آسان بھی لگتی ہے اور دلچسپ بھی آج ہم اسی طرح کے ایک نئے موضوع کے بارے میں بات کریں گے آپ نے کبھی غور کیا کہ جب کوئی ٹیسٹ ہم دیتے ہیں تو اس کے اسکورس کا سن کے ہمیں بعض اوقات خوشی ہوتی ہے بعض اوقات مایوسی اور بعض اوقات حیرانی مثلاً اگر آپ نے ایک آئی کیو ٹیسٹ دیا اور آپ کا آئی کیو ون ہنڈریڈ آ گیا تو آپ نے سوچا کہ نہیں اتنا اچھا اسکور نہیں ہے اس سے اچھا بھی ہونا چاہیے تھا کیوں اچھا نہیں ہے یہ میں نہیں جانتی اسی طرح سے اگر آپ کا اسکور 145 آ گیا تو شاید آپ بہت خوش ہوں گے کیوں خوش ہوں گے اس لیے کہ آپ کے خیال میں یہ اسکور بہت اچھا ہے اور اگر کسی کا آئی کیو نائنٹی آ گیا تو وہ نہ خوش ہو سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ٹیسٹ میں یقیناً کوئی خرابی ہوگی میرا اسکور اتنا کم نہیں ہو سکتا تھا ایسا سوچنے کی اور اس طرح سے محسوس کرنے کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ سائیکولوجی کے طالب علم ہونے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر آئی کیو ٹیسٹ میں 100 ہنڈریڈ آئی کیو کا مطلب ہے ایوریج آئی کیو یعنی ایسا آئی کیو جس پہ بہت میجورٹی میں لوگوں کا آئی کیو فال کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سو سے کم آئی کیو جو ہے وہ بلو ایوریج ہے اور نائنٹی سے کم ہوتا جائے گا تو مینٹل ریٹارڈیشن کی طرف چلا جائے گا اور اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ آئی کیو ہنڈریڈ سے جتنا زیادہ اوپر جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ اچھا ہوگا اور جن لوگوں کا آئی کیو ون فورٹی سے زیادہ ہے وہ شاید یا گفٹڈ کہلائیں گے جس کا مطلب ہوا کہ ہمارے ذہن میں وہ آئی کیو جو ون ہنڈریڈ کا ہے ایک ایوریج درجے کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے یعنی ٹیسٹ نارمس اس سے پہلے ہم ایک دو اور مثالیں دیکھتے ہیں اگر آپ اپنا اچیومنٹ ٹیسٹ دیتے ہیں امتحان دیتے ہیں تو اس میں آپ کو امید ہوتی ہے کہ آپ کا گریڈ اچھا ہے آپ کا اگر پہلے بی آتا تھا تو آپ بی کم از کم اور یا پھر اے کی خواہش رکھتے ہیں اسی طرح سے اگر کسی شخص کا پچھلی دفعہ ایف آ گیا تھا تو وہ چاہتا ہے کہ کم از کم سی تو آ ہی جائے لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ اگر امتحان میں پاس اور فیل کا تصور نہ ہو گریڈس کا تصور نہ ہو پوزیشن کا تصور نہ ہو تو امتحان کے ساتھ کسی طرح کی انگزائٹی ہمیں محسوس نہیں ہوگی امتحان کے بارے میں جو ٹینشن ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے در حقیقت ہر امتحان میں ہماری ایویلویشن کی جاتی ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جب اس کا نتیجہ آئے گا تو ہم اپنی پچھلی پرفارمنس جیسا یا اس سے بہتر پرفارم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلاس فیلوز یا اپنے برابر کے دوسرے ہم عمروں کے مقابلے میں بھی اچھا اسکور کریں گے جب ہم ان جیسا اسکور نہیں کر پاتے تو ہم ناخوش ہوتے ہیں اور جب ہم ان سے بہتر کرتے ہیں تو ہم خوشی کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے سامنے کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے یا کوئی معیار ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق پرکھتے ہیں اپنا کمپیرزن اس کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر کر کے اچھا یا برا یا نارمل محسوس کرتے ہیں یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نارمل سے دراصل مراد ہے کیا نارمل کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں نارمل کا لفظ نارم سے نکلا ہے اسٹیٹسٹیکل ڈیفینیشن اگر دیکھی جائے تو normal would mean something that most people do behaviour that is performed اور shown by majority of people when majority of people are doing something that is considered normal جب کوئی شخص ایسی حرکت کرے جو معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا اس کی آرگنائزیشن میں باقی لوگ نہیں کرتے تو اس کو عام طور پر نارمل خیال نہیں کیا جاتا یہی تصور ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن میں بھی استعمال ہوتا ہے جب ہم کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں پیپر پینسل سے کچھ سوالوں کے جواب دیتے ہیں ان سوالوں میں سے جو ہمارا ایگزامینر ہے ان کا انالیس کرتا ہے ان کا ٹوٹل کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کا اسکور آیا ہے اس اسکور کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے نارمس کا تصور استعمال ہوتا ہے نارمس کسی بھی ٹیسٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں کچھ ٹیسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نارمس کا کانسیپٹ استعمال نہیں کیا جاتا لیکن اگر ہم آئی کیو ٹیسٹ کی یا ابلیٹی ٹیسٹ کی بات کریں یا ایسے اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کریں جن کی بنیاد پر لوگوں کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو ان سب میں نارم کا کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے مثلا اگر کوئی شخص ایک آئی کیو ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کا آئی کیو نائنٹی آ جاتا ہے اور ایک اور شخص کوئی اور ٹیسٹ دیتا ہے ہے اور اس اس اس کے اوپر کا سے تو کہیں زیادہ جو پہلے شخص کا تھا لیکن اس کا آئی کیو کم آتا ہے یعنی دو ٹیسٹ مختلف معیار کے تحت اپنے آئی کیو کا پیمانہ یا اس کا معیار قائم کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ کا ڈیفیکلٹی لیول ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کا ٹیسٹ میں اسکور کس طرح کا آئے گا کوئی ٹیسٹ آسان ہوتے ہیں کچھ ٹیسٹ مشکل ہوتے ہیں اور پھر ہر ٹیسٹ کے اندر بھی ایک سرٹن ڈیفیکلٹی لیول مینٹین کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں بھی اس بات پر اپنا اثر ڈالتی ہیں کہ ہمارا اسکور اس ٹیسٹ میں کیا مانی رکھے گا اگر ہم نارمس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں the test performance data of a particular group of test takers that are designed for use as a reference for evaluating اور انٹرپریٹنگ انڈیویجل ٹیسٹ اسکورس یعنی کوئی بھی ٹیسٹ جو ہم نے استعمال کیا یا ٹیسٹ جو ہم نے بنایا اور ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی لوگ اس کو استعمال کریں اس کو اسٹینڈرڈائز uh, کہنے سے پہلے اور اس کو فائنل شیپ دینے سے پہلے ہم اس کو بہت سے لوگوں کے ایک سیمپل پر دیتے ہیں اس کی آزمائش کرتے ہیں ایک طرح کا ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں ٹرائی آؤٹ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بڑے گروپ میں لوگوں کے اسکورس کس طرح کے آئے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ گروپ کن لوگوں پر مشتمل تھا دس گروپ اور this sample has to be a representative of the population for which the test was made for example if you have developed I Q test for children then this reference group اور this sample has to be of children if the test is meant for women sample has to contain only and only women if the test is made and meant to be use by all age groups then this reference group اور the sample has to contain people belonging to all age groups and both genders یعنی کسی ٹیسٹ کو جس پاپولیشن کے لیے وہ بنایا گیا ہے اسی پاپولیشن کی خصوصیات پر مشتمل ایک سیمپل میں دیا جاتا ہے اور جو سیمپل ہے اس کو ایک کافی بڑے لوگوں پر تعداد پر مشتمل ہونا چاہیے یہ تعداد کچھ سو پر بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر جو اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں یہ ٹرائی آؤٹ ہزاروں کی تعداد میں سیمپلس پر کیا جاتا ہے ٹیسٹ کو اس پاپولیشن میں استعمال کرنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایوریج اسکور کیا تھا میجورٹی نے کیا اسکور لیا بہت کم تعداد میں اچھے اسکور جو تھے وہ کن لوگوں نے لیے بہت زیادہ تعداد میں ایوریج قسم کے اور درمیانی قسم کے نمبر لینے والے لوگ کتنے تھے اور کیسے تھے اور اسی طرح سے بہت پور پرفارمنس کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے لیکن وہ کون لوگ تھے اور کس طرح کی خصوصیات کے مالک تھے in other word what we are seeing is that when we administer the test and Then those scores have coming or individual or separately values اور an organized are given organized form اس آرگنائز شیپ اور فارم کی مدد سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس گروپ کی اوور آل پرفارمنس کیا ہے اور اسی طرح کے یا ایسے ملتے جلتے لوگوں کو اگر ہم مستقبل میں یہ ٹیسٹ دیں گے تو وہ کس طرح سے اس پر اپنی کارکردگی دکھائیں گے نام development is a complex process it consist of various sequential steps taken one by one مختلف اسٹیپس لیے جاتے ہیں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد اس ٹیسٹ کے نامس جو ہیں ان کو ایک فائنل شکل دے دی جاتی ہے نامس جیسے کہ ہم نے کہا نام سے مراد یہ ہے کہ ایک طرح کا اسٹینڈرڈ یا پیمانہ متعین کر لیا جائے سائیکولوجیکل ٹیسٹ جب ہم فائنل شکل دینے سے پہلے یا اس کو اسٹینڈرڈائز کرنے سے پہلے ایک اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کو وہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس کے ریزلٹس کی مدد سے نارمس ڈیولپ کیے جاتے ہیں شروع میں جیسے کہ ہم نے بھی کہا ہمارے پاس را اسکورز آتے ہیں the raw scores are not meaningful اگر آپ نے پانچ سو یا چھ سو یا پانچ ہزار لوگوں کو ایک ٹیسٹ دیا تو ہر شخص کا ایک مختلف اسکور آ گیا اس ٹیسٹ کے اوپر وہ آئی کیو بھی ہو سکتا ہے اور اچیومنٹ کا اسکور بھی ہو سکتا ہے انڈیویجلی ایک ایک اسکور کا کوئی مطلب نہیں جس شخص نے ٹیسٹ دیا اس کے لیے تو میننگ فل ہے کہ میرے بہت اچھے مارکس آ گئے یا بہت برا اسکور آ گیا لیکن ٹیسٹ ڈیولپر کے لیے ان را اسکورس کو کوئی اور فارم دینا ضروری ہے ان اسکورس کو ہم ریلیٹو اسکورس یا ریلیٹو میجرس کی شکل دیتے ہیں یا ڈرائیوڈ اسکورس کی شکل دیتے ہیں یعنی ایسے اسکورس جن کو اگر ہم چاہیں تو دوسرے اسکور کے ساتھ کمپیئر کر سکیں جس کے لیے جیسے کہ ہم نے ابھی کہا ایک کانسیپٹ ایوریج کا استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس میں ہم اسٹریس کا ایک ٹیسٹ بنائیں اور اس کے بعد یونیورسٹی اسٹوڈینٹس کا ایک بہت بڑا سا سیمپل لیں ان کو وہ ٹیسٹ دیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب ہم نے اس ٹیسٹ کے اسکورس کی ایوریج لی تو ایوریج سیونٹی آ گئی جس کا مطلب ہے کہ اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس کو آئندہ یہ ٹیسٹ دیا جائے تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا اسٹریس کا لیول یا اسٹریس کا اسکور سیونٹی ہوگا اب اگر آپ نے پرسن ایکس کو وہ ٹیسٹ دیا اور پرسن ایکس کا اسکور اس پہ نائنٹی فائیو آ گیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسٹریس لیول بہت زیادہ ہے کیوں کیونکہ آپ اس کے اسکور کو کمپیئر کر رہے ہیں اس ایوریج کے ساتھ جو کہ اس اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کی ایوریج تھی اسی طرح سے اگر کسی اور شخص کا اسٹریس کا اسکور اسی ٹیسٹ پر 35 فائیو آ جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کا اسٹریس کا لیول بہت کم ہے اور وہ بہت زیادہ پریشر سے یا تناؤ سے یا دباؤ سے نہیں گزر رہا سو ٹیسٹ نارمس یا نارمس کے لیے جو ہم نے اسکورس متعین کیے ہیں perform two types of and function and the other one is the یعنی یہ norms ہمیں ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے what is the relative standing of a person ایک شخص اس کی اسکور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اسٹریس کا اسکور یا آئی کیو کا اسکور اس اسکور کی کیا حیثیت ہے یا کیا مقام اور درجہ ہے as compare to the average that was obtain from the whole sample یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مختلف لوگوں کے اسکورس کو ہم ایک لائن میں ترتیب دے دیں تو ہماری پوزیشن اس میں کہاں پہ ہے ہم کتنے لوگوں سے اوپر ہیں کتنے لوگوں سے کم ہیں دوسری جانب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اسکور کیا بہت اچھا اسکور ہے ایوریج اسکور ہے یا بلو ایوریج اسکور ہے here we have to realize that the concept of نام development involves various statistical we start with quantification measurement rules and and at an organize form and shape of those آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو بیسک زمپشنس ہیں کسی بھی ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ میں اور استعمال میں ان میں سے دو بہت اہم ہے سب سے پہلے ہم یہ بلیو کرتے ہیں that traits and characteristics do exist and individual difference definitely exist the second assumption related to that is that yes these individual differences can be measured and quantified traits can be describe and used and interpreted in quantified form in terms of quantities یعنی کسی بھی ٹریٹ کو ہم نے چاہے وہ پرسنالٹی ٹریٹ ہے یا کوئی فزیکل ٹریٹ ہے یا انٹلیکچل ٹریٹ ہے اس کو ہم کچھ نمبرز میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور جب ہم ان نمبرز میں ان کو کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہ نمبرز کہلاتے ہیں را اسکورس را اسکورس الگ سے کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک کہ انہیں کوئی ایسی ترتیب نہ دی جائے کہ ان کو ہم دوسرے اسکورس کے مقابلے میں کمپیئر کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ ایک انڈیویجل کے اسکورس کس طرح سے انٹرپریٹ کیے جا سکتے ہیں چنانچہ اسٹیٹسٹکس کا بہت عمل دخل ہے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے مختلف پروسیسز میں نارمس کی ڈیولپمنٹ میں بھی اور آگے آنے والے بہت سے مراحل میں بھی آج کے لیکچر میں جو دوسری چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ یہی اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس ہیں جیسا کہ ہم نے کہا سب سے پہلے جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے raw scores raw scores are crude scores directly obtained from subjects اور یہاں پہ جن سبجیکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں ہم بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں اس اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کی جہاں سے ہم نے اپنے نارمس کا تعین کرنا ہے را اسکورس ان لوگوں کے ٹیسٹ اسکورس ہیں جن کو اس سیمپل میں شامل کیا گیا اور جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اس سیمپل میں صرف وہی لوگ ہونے چاہیے جن میں وہ تمام کوالٹیز یا کیریکٹرسٹکس موجود ہوں جو کہ پاپولیشن آف انٹرسٹ میں تھی جب ہمارے پاس راس اسکورز آ جاتے ہیں تو اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کو ہم ایک ترتیب دے دیں اگر ہم تھوڑے سے اسکورس کی بات کر رہے ہیں مثال کے طور پہ دس بیس یا تیس اسکورس کی تو اس کو ہم مینوئل طریقے سے یا اپنے ہاتھوں سے کاغذ اور قلم کی مدد سے ترتیب دے سکتے ہیں اس کو ہم ایک سیریل آرڈر میں لا سکتے ہیں سب سے چھوٹے اسکور سے شروع کرتے ہوئے ہم لکھ لیں گے ایک لسٹ بنا لیں گے آخری سب سے بڑے اسکور تک اور اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں اسکورس کی بات کریں تو مے بی اس کے لیے ہمیں ایک سے زیادہ لوگ درکار ہوں اور یا پھر ہم کمپیوٹر کا استعمال کریں the next step after serializing the scores is to make a frequency distribution we need a frequency distribution of scores primarily when we are doing statistics اگر تو آپ کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو شاید اس اسٹیپ سے گزرنا نہ پڑے لیکن ہمیں سائیکالوجی کے اسٹوڈینٹس اور ٹیسٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیا چیز ہوتی ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہم فریکوینسیز کی ڈسٹریبیوشن بناتے ہیں ڈسٹریبیوشن سے مراد ہے ترتیب اور فریکوینسی سے مراد ہے the number of times that any score has taken place اور it has occurred in other word the number of people who have obtained test مثال کے طور پہ اگر نائنٹی فائیو کا اسکور پندرہ لوگوں نے لیا تو نائنٹی فائیو کے اسکور کی فریکوینسی ہوگی ففٹین اگر کوئی اسکور دو لوگوں نے لیا تو اس کی فریکوینسی ٹو ہے اور اگر کسی شخص نے بھی وہ کوئی اسکور نہیں لیا مثال کے طور پہ ہنڈریڈ اینڈ ففٹی کا آئی کیو کسی کا بھی نہیں آیا تو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی کی فریکوینسی ہوگی زیرو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم دو کالمس استعمال کرتے ہیں ایک ایکس کا یا کلاس انٹرولس کا کالم اور دوسرا فریکوینسی کا کالم جب ہم بہت تھوڑے اسکورس کے ساتھ کام کر رہے ہوں جیسے کہ ہم نے کہا کہ دس پندرہ بیس یا تیس اسکورس تو ہم ایکس کے کالم میں ان کو ایک ترتیب سے لکھ لیتے ہیں اور پھر ہر اسکور کے سامنے اس کی ریلیونٹ فریکوینسی دے دیتے ہیں but if we are dealing with a large number of people اور large number of cases then we have to develop and give a new shape to the scores and convert them to class intervals یعنی ہم ان تمام اسکورس کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کر دیں ان کے اندر ایک سرٹن ڈسٹینس طے کر لیں مثال کے طور پہ پانچ کا دس سے چودہ تک کا اسکور پندرہ سے انیس تک ہر ایک میں پانچ پانچ کا وقفہ دے دیں تو بجائے اس کے کہ ہم ایک انڈیویجل اسکور کی فریکوینسی دے رہے ہوں گے ہم یہ بتائیں گے کہ کتنے لوگ تھے جن کا دس سے چودہ تک اسکور آیا کتنے لوگ تھے جنہوں نے پندرہ سے انیس تک نمبر لیے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اسکورس بہت زیادہ پھیلنے کے بجائے ایک کمپیکٹ شکل میں آ گئے the total of the column of frequency is called N N means the total number of cases آپ کا گروپ ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں یعنی آپ نے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنانے کے لیے کلاس انٹرولز استعمال نہیں کیے اور اسکورس کو گروپس میں ترتیب نہیں دیا تو بھی آپ کا ٹوٹل نمبر یا این وہی رہے گا جو کہ کلاس انٹرول یوز کرنے کی صورت میں تھا چنانچہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن جب ہم بناتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایکس کا کالم یا اسکورس کا کالم ہے جو کہ کلاس انٹرولس کی شکل میں ہے اور دوسرا کالم ایف کا ہے ایف کے کالم کے ٹوٹل کو ہم این کہتے ہیں یہ ایک بالکل بنیادی شکل ہے اسکورس کی ترتیب کی اب اس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کو ہم کسی بھی اگلے اسٹیٹسٹیکل پروسیجر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں the very first thing that we can do with our basic statistics اور data that we have gathered is to give it diagrammatic اور graphic form that is presenting the data into the shape of a graph یوں تو گراف بنانے کے بہت سے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں اور اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کے پاس بہت ورائٹی ہے طرح طرح کی گرافس بنانے کی اور نہ صرف یہ کہ گرافس کی شکل اور ان کی ٹائپ کی اس میں ورائٹیز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی بہت سی آپشنز ہیں کہ آپ اس کو فلیٹ بنانا چاہتے ہیں ٹو ڈائمینشنل لینا چاہتے ہیں یا three dimensional when we have the scores in hand and we have converted frequency distribution it still is not meaningful. You have two lists of numbers. One column contains class intervals or groups of numbers, the other contains frequencies. And then there is a total of the frequency column. If you look at the frequency column, you can have a rough idea as to which score was obtained by most people. For example, you can see that there were 10 people who scored between 10 and 15, there were 50 people who scored between 70 and 95 and so on and so forth. But what does it mean? Is 10 to 15 very popular or 70 to 95 very good? We can't say. The first thing that we can do with these scores is to make a graph of these scores. Testing میں عام طور پہ ہم دو طرح کے گراف زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ایک تو فریکوینسی پالیگون اور دوسرے ہسٹوگرام ہسٹوگرام اگر آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ایک طرح کی بارز ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جوائنڈ ہوتی ہیں ایک ملتا جلتا گراف اور بھی ہوتا ہے جس کو ہم بار چارٹ کہتے ہیں بار چارٹ میں ہر اسکور کے لیے انڈیویجل بارز ہوتی ہیں لیکن ہسٹوگرام میں ہم مڈ پوائنٹ لیتے ہیں اور ہر بار دوسری بار کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور ان کی ہائٹ دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا اسکور کتنا زیادہ فریکوینٹلی حاصل کیا گیا ہسٹوگرام کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم کمپیئر کر سکیں کہ کس گروپ نے یا کس آئٹم پر لوگوں نے زیادہ اسکورز لیے یا کم لیے یا کون سا اسکور ہے جو بار بار لوگوں نے حاصل کیا انسٹاگرام سے ایک کلیئر پکچر بھی آ جاتی ہے اور کمپیرزن بھی آسان ہو جاتا ہے اور اگر ہم چاہیں تو صرف ایک گروپ کا انسٹاگرام بنانے کے بجائے ایک سے زیادہ گروپس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں دو کلرز استعمال کر سکتے ہیں یا مختلف طرح کے شیڈس دوسری طرح کا گراف جس کو عام زبان میں صرف اسی کو ہی ہم گراف کہتے ہیں وہ ہے فریکوینسی پالیگون جس میں آپ بارس کی بجائے لائنس کو استعمال کرتے ہیں جن اسکورس کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے مڈ پوائنٹس لیتے ہیں ان کو پلیس کرتے ہیں اپنے گراف پیپر کے اوپر یا شیٹ کے اوپر اور ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں جو لائن ہے اس گراف کی وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ اسکورس کا ٹرینڈ کیا ہے اسکورس کم ہو رہے ہیں کم سے زیادہ کی طرف جا رہے ہیں فلیٹ ہیں تمام لوگوں کی ایک سی پرفارمنس ہے اور اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں اگر ہم چاہیں تو فریکوینسی پالیگون میں بھی ایک سے زیادہ گروپس کو کمپیئر کر سکتے ہیں آپ ایک سے زیادہ کلرس کی لائنز استعمال کر سکتے ہیں یا مختلف طرح کی ڈاٹڈ لائنز استعمال کرتے ہوئے آپ دو گروپس کو ایک ہی گراف میں کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں but these are the crudest forms of representation of data اور raw scores as we said we have to convert the score into derived measures very first tendency یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ایک اوور آل شکل میں ان اسکورس کو کیسے پرزینٹ کیا جا سکتا ہے اگر ان تمام اسکورس کو ہم اکٹھا پول کر لیں تو اس کی کیا شکل بنتی ہے measures of central tendency include three concept statistics میں استعمال ہونے والے تین بالکل بنیادی concepts measures of central tendency میں شامل ہیں مین میڈین اور موڈ مین سے آپ واقف ہیں مین سے مراد ہے ایوریج میڈین میڈین سے مراد ہے the score that falls in the middle of a series of scores and mode refers to the most frequently occurring score ان تین میئرز میں سے جو میئر سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور تمام اسٹیٹسٹیکل انالیس میں تقریباً اس کی اپلیکیشن ہے وہ ہے مین کا کانسیپٹ میڈین اور موڈ بہت کم استعمال ہوتے ہیں لیکن استعمال ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں مین کی بات کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میڈین اور موڈ کیا ہے میڈین سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے پندرہ لوگوں کو ایک ٹیسٹ دیا پندرہ سکورز آپ کے پاس آ گئے ان اسکورس کو آپ نے ایک سیریل آرڈر میں لکھ دیا سب سے کم اسکور بارہ تھا اور سب سے زیادہ score thirty five so you had a series of score from twelve to thirty five نا divide fifteen by two end up with what a middle number اگر آپ سات اسکور دائیں طرف چھوڑ دیں سات اسکور بائیں طرف چھوڑ دیں تو جو درمیان کا پندرہواں اسکور ہے دیٹ از آر میڈیم یعنی ہم یہ کہیں گے مثلا ہمارے پاس ہمیں معلوم ہوا کہ 21 ون کا اسکور جو تھا وہ ہمارا میڈین تھا نا we can see with confidence that fifty percent of the people score above 21 one and fifty percent of the people score below 21 21 twenty one وہ اسکور ہے جہاں پہ آدھے لوگ اس سے زیادہ اسکور لے چکے ہیں اور آدھے لوگ اس سے کم on the other hand mode is different mode is the most frequently so if you get the test to fifteen people and we saw that eight people out to fifteen between see seventeen and eighteen آٹھ لوگوں نے سترہ اور اٹھارہ کے بیچ میں یعنی سیونٹین پوائنٹ فائیو کا اسکور کیا اور باقی سات لوگوں نے اور مختلف نمبرز حاصل کیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 17.5 point five is the mode that is the score that most people had obtained in this distribution of score but as we said medium and mode are not as frequently used as mean is used mean refers to the average score and what is an average average is when we add up all the scores and then divide them by the total number of cases آپ نے اپنا ٹیسٹ سیونٹین لوگوں کو دیا تھا تو آپ نے ان سب کے سترہ کے سترہ اسکور کو ایڈ کیا اور اس کو سیونٹین سے ڈیوائڈ کر دیا آپ نے جو جواب حاصل کیا وہ آپ کا ایوریج اسکور یا مین ہے but this is the procedure we adopt when we are dealing with raw crude scores that you obtain in first place When we have converted the scores into a frequency distribution, the method changes. یہاں پہ ہم اپنے پرانے نالج کو تھوڑا سا ریفریش کریں گے آپ نے اسٹیٹسٹکس میں سیکھا ہوگا کہ مین جب ہم ایک فریکوینسی ڈسٹریبیوشن سے حاصل کرتے ہیں اس کا فارمولا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے مین کا نارمل ریگولر فارمولا ہے سگما ایکس اوور این یا summation X over N in other word the total of X cause divided by N said already set is number total number of cases اور total of the column F but when we are dealing with scores, the situation was different جب آپ نے ایف کا کالم استعمال کر لیا اب آپ کا فارمولا تبدیل ہو جائے گا سگما ایکس اوور این اس وقت تھا جب آپ کے پاس صرف ایک ایکس کا کالم تھا اس کا آپ نے ٹوٹل کر دیا now every score has occurred may be more than once کسی کی فریکوینسی ٹو ہے کسی کی فور ہے کسی کی فائیو ہے کسی کی زیرو بھی ہے which means when we have the first two column the column X and the column F we need a third column that is F X یعنی آپ نے ایکس کی ویلوز کو ایف سے ملٹی کرنا ہے اور اس کے اینڈ میں اس کالم میں آپ کو ایک ٹوٹل ملے گا وچ از ایف ایکس اگر کلاس انٹرول ہمارا ٹین سے ففٹین تھا تو ہماری ایکس کی ویلو ٹین ہوگی یا ففٹین ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اگر ہم ففٹی سے ففٹی فور کی رینج لیتے ہیں تو ہم ایف کو ففٹی سے ملٹیپلائی کریں گے یا ففٹی فور سے ہم دونوں سے ہی ملٹیپلائی نہیں کریں گے ہم ان کا ایک مڈ پوائنٹ لے لیں گے you will and fifty into fifty four divided by two and then we will the mid point جو ہمارا جواب ہے وہ ہمارا مڈ پوائنٹ ہے جس کو ہم ایک تیسرے کالم میں لکھیں گے جو کہ ہمارا ایکس کالم ہے سو نا we have a new x column and we have n f column every x value will be multiplied by f and we will obtain f x the total of fx will be sigma fx. n remains the same. Sigma fx is divided by n and we will obtain the mean by using this method. جیسے کہ ہم نے کہا کہ مین سب سے زیادہ عام طور پہ استعمال ہونے والی اسٹیٹسٹکس میں سے ایک ہے مین کے بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں it gives you an overall picture of the groups performance but it has certain shortcomings also یہ پورا عمل سمجھانے کا مقصد یہ ریئلائز کرنا ہے کہ جب ہم مین کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک خامی ضرور رہ جاتی ہے اور وہ خامی یہ ہے کہ ایکسٹریم اسکور جو ہے بہت زیادہ اسکور یا بہت کم سکورز ان کا مین پر فرق پڑتا ہے لیکن جو مین کی ویلیو ہے اس کو دیکھ کے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس گروپ میں یا اس کلاس میں یا اس سیمپل میں ایکسٹریم ایکسٹریم سکورز رکھنے والے لوگ کون تھے اس کی ہم ایک بالکل سمپل سی ایگزامپل دیکھتے ہیں آپ کے پاس دو گروپس ہیں دو دو لوگوں کے دونوں کا ایوریج اسکور یا دونوں کا average I Q hundred and ten ہے گروپ ون میں دو لوگ تھے دونوں کا اسکور ہنڈریڈ اینڈ ٹین تھا دونوں کو آپ نے ایڈ کیا ٹو سے ڈیوائڈ کیا مین ہنڈریڈ اینڈ ٹین دوسرے گروپ میں ایک شخص کا اسکور نائنٹی ہے اور دوسرے شخص کا اسکور اس سے تیس یا چالیس نمبر زیادہ ہے جب ان دونوں کے اسکور کو آپ ایڈ کرتے ہیں اور ٹو سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو مین ان کا بھی ہنڈریڈ اینڈ ٹین ہی آتا ہے whereas one person had a very high I Q the other person had I Q ninety اور اس کے مقابلے میں ایک سو تیس یا بیس کا score average the two groups had the same average you have to choose one of those groups for say foreign trip اور اسکالرشپ آپ ان دونوں میں سے کس گروپ کو منتخب کریں گے اگر آپ ایوریج کو دیکھیں گے تو آپ دونوں میں سے کسی کو بھی چن سکتے ہیں اگر آپ کسی کمپٹیشن میں میتھمیٹکس کے کمپٹیشن میں ان کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے دونوں کا آئی کیو ایک سا ہے دونوں میں سے کسی کو بھی بھیج دیں لیکن اگر آپ ان کے انڈیویجل اسکورس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے اچھی بیٹ وہ گروپ ہے جس میں دونوں کا I Q hundred and ten تھا کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں لوگ کم از کم ایک سا پرفارم کریں گے جبکہ اگر ہم اس گروپ کو لے لیں جس میں ایک شخص کا آئی کیو نائنٹی تھا تو اس بات کا امکان ہے کہ ایک شخص تو شاید اچھا اسکور لے لے لیکن دوسرا شخص شاید بہت بڑی غلطیاں کر دے so considering this weakness and realizing that the mean does not tell us about extreme score spread of us used that is measures of dispersion statistics میں اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن میں جو ایک کانسیپٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کانسیپٹ ڈیویشن کا نا when you have the value of mean we have to see how far individual scores are located from the mean that is the deviation between individual scores وہ جو ہم نے پہلے مثال دی تھی کہ ایک شخص کا آئی کیو نائنٹی ہے دوسرے کو اس سے بہت زیادہ ہے لیکن ایوریج ایک سی ہی ہے and the mean does not tell us about that it gives us only one score which indicates the overall performance of the group the purpose of measures of dispersion is to see and to describe as to how far the scores are scattered or spread around the mean ایک سے زیادہ میئرز آف ڈسپرشن استعمال ہوتے ہیں سب سے زیادہ جس میئر کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے اسٹینڈرڈ ایویشن لیکن اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے بھی پہلے آ, اس کو اگر ہم اسکوائر کر دیں تو وہ ویریئنس ہے ویریئنس ہم استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کے لیے اور اسٹینڈرڈ ایویشن کا کانسیپٹ میئرز آف ڈسپرشن کی کیلکولیشن کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں مین ہی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے we have the value of the mean, and then we see what is the distance between individual scores, every individual score and the mean itself, which means we have the same columns. First of all, because we have to calculate the mean first, we will have the column for class intervals, then we have a column for frequencies. The class intervals are converted into midpoints, which give us the x column, fx, because we have to calculate the mean by multiplying every x value of value اب جب ہم نے مین کیلکولیٹ کر لیا تو ہم نے ہر کا ڈسٹینس دیکھنا ہے مین کے ساتھ جس کا مطلب ہے ہم ایک اور کالم بناتے ہیں x minus mean what we are doing here is we subtract the mean from every individual x score x value جو بھی آپ کی ایکس ویلو ہے اس میں سے آپ مین کی ویلو کو مائنس کریں گے اور اس کو ہم ایکس مائنس مین کے کالم میں لکھ دیں گے اس کے بعد ہم اسی ویلو اسکوئر کریں گے جب آپ کیلکولیٹ کریں گے اور آپ ایکس مائنس مین کا کالم بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ ویلوز نیگیٹو ہے اور کچھ ویلوز پوزیٹو میں when you will square of these values all of them will become positive values آپ نے ان کو اسکوئر کیا ایف سے ملٹی پلائی کیا اور آپ کے پاس sigma f into x minus mean square آ گیا اس کو آپ فردر ڈویژن کے ساتھ فارمولا اپلائی کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ویریئنس بھی اگر آپ اس کو این سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس ویریئنس آ جائے گی اگر آپ اس کا اسکوائر روٹ لے لیں تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہاں پہ ہم اس کی میتھڈالوجی یا کیلکولیشن کی ڈیٹیلس میں نہیں جا رہے کیونکہ ہم اسٹیٹسٹکس کا کورس نہیں کر رہے ہم صرف ان کانسیپٹس کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ٹیسٹ اسکور کے انٹرپریٹیشن میں کس طرح سے مین کا ڈیویشن کا یا ڈیویشن کا کانسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے ابھی تک ہم نے یہ بات کی کہ جب ہمارے پاس ٹیسٹ کے را اسکورز آتے ہیں تو وہ میننگ لیس ہوتے ہیں ان کو کسی طرح کے معنی دینے کے لیے ہم نے ان کو ڈرائیو اسکورز میں یا ریلیٹو میجرز کی شکل میں بیان کرنا ہوتا ہے ان کو اس طرح سے بیان کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اگر میرا اسکور یہ ہے تو باقی لوگوں کے مقابلے میں اس کورس کے کیا معنی ہے یا اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ہمیں ریلیٹو اسٹینڈنگ بھی بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کمپیرٹیولی ہم ہائی پر ہیں لو پر ہیں یا ایوریج لیول پر کھڑے ہیں تو جب ہم راس uh, لے لیتے ہیں ان کو ہم ایک آرگنائز شیپ دیتے ہیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن میں کنورٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کو صرف ایک گرافک شکل میں بیان کرنا چاہیں تو ہم گراف بنا سکتے ہیں اگر ہم اس سے مزید آگے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مزید ایک ریلیٹو اسٹینڈنگ کی شکل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسٹیٹسٹکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے دو طرح کے بنیادی اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس یہاں پہ استعمال ہوں گے میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کا اور میئرز آف ڈسپرشن کا میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی میں ہم نے کہا کہ مین کی سب سے زیادہ اپلیکیشن ہے کیونکہ مین ہمیں ایوریج کا کانسیپٹ دیتا ہے اور ہم جتنے بھی اسکورس دیکھیں اچیومنٹ کے اسکورز یا اور خاص طور پہ آئی کیو کے یا ابلیٹی کے ٹیسٹ اور ان کے اسکورس تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوریج اسکور ایک خاص معنی رکھتا ہے اور جب ہم سمجھتے ہیں ایوریج تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم زیادہ تر دوسرے لوگوں کے جیسے ہیں اور ابو ایوریج ہمیں بتاتا ہے کہ ہم عام لوگوں سے بہتر ابلیٹی کے مالک ہیں بلو ایوریج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم عام یا زیادہ تر لوگوں کے مقابلے میں کم تر ابلٹی کے مالک ہیں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا اسکور اتنا برا نہیں آ سکتا تھا یقیناً ٹیسٹ میں کوئی خرابی ہے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے دوران بھی کوئی سورس آف ایرر واقع ہو گیا ہو دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا سیلف کانسیپٹ بہت بلند تھا لیکن ہماری ابلٹی اتنی بلند نہیں تھی جتنا کہ ہم سمجھتے تھے ایوریج کے اسکور یا مین کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مین میں ایک خامی رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ جس گروپ کا یہ مین ہے اس میں کم زیادہ یا درمیانے اسکور کرنے والے کتنے کتنے لوگ تھے اس چیز پر قابو پانے کے لیے ہم میئرز آف ڈسپرشن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ جس ایوریج یا مین کی ویلو کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ پورے گروپ کی پرفارمنس کی ایک ریپرزینٹیو ہے وہ کس حد تک ریپرزینٹیو ہے اور اس میں کس حد تک غلطی کا یا ایرر کا چانس ہے اسٹینڈرڈیویشن آپ نے جیسا کہ دیکھا اس کے پورے عمل کے دوران دراصل ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم ہر اسکور کا ڈسٹینس دیکھتے ہیں مین سے ایکس مائنس مین سے مراد یہی ہے کہ ہر اسکور جو ہے انڈیویجلی انڈیپینڈنٹلی مین سے کتنے ڈسٹینس پر واقع ہے اسٹینڈرڈ ایویشن کی ویلو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس مین کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس گروپ کی پرفارمنس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس میں اس قدر چانس ہے یا اتنے نمبروں کا چانس ہے کہ جس ویلو کو ہم اس گروپ میں سے منتخب کریں گے وہ اس تعداد میں یا اس اماؤنٹ تک مین سے مختلف ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ اگر مین 100 ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے 5 تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی اگلا نمبر یا اگلا شخص جو ہم اس گروپ سے منتخب کریں گے اس کا اسکور ہنڈریڈ سے پانچ کم یا پانچ زیادہ ہو سکتا ہے شخص کا اسکور دو اسٹینڈرڈ مختلف بھی ہو سکتا ہے یعنی ہنڈریڈ سے ٹین کم یا ٹین زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور یہی وہ تصور ہے جس کو اکثر آئی کیو ٹیسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ایوریج بھی بتاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں ڈیویشن کی اماؤنٹ یا مقدار کیا ہے یہاں پہ ایک اور اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹ جس کی سمجھ ہمیں ٹیسٹ کے انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بہت ضروری ہے وہ ہے نارمل ڈسٹریبیوشن کرو کا concept normal distribution curve is an ideal curve it is a hypothetical مختلف میتھمیٹیکل کانسیپٹس اور پروسیجرس کی بنیاد پر بنایا گیا یا تصور کیا گیا اٹس اے بیل شیپڈ کرو بہت آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو ایک ٹیسٹ دیں ان کے اسکورس کو ایک گراف کی شکل دے دیں اور فریکوینسی پالیگون بنائیں تو اس کی شکل ایک بیل کی طرح کی آ جائے گی بیل سے مراد یہ ہے کہ اس میں اسکورس کی میجورٹی درمیان میں پیک میں ہوگی اور بالکل اینڈ کے اوپر دونوں سائڈوں پہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کے بہت ہائی اسکورز ہوں گے اور بہت کم لوگ ہوں گے جن کے بہت لو اسکور ہوں گے یعنی یہاں پہ گراف کا کانسیپٹ بھی استعمال ہو رہا ہے اگر آپ بہت تھوڑے سے اسکور لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اسکور کم سے زیادہ کی طرف جا رہا ہے یا زیادہ سے کم کی طرف جا رہا ہے تو ایک سیدھی لائن میں گراف بن جاتا ہے نیچے سے اوپر جاتی ہے یا اوپر سے نیچے جاتی ہے اگر سب لوگوں کے ایک سے ہی اسکورز ہیں تو شاید ایک سیدھی لائن بن جائے لیکن اگر ہم بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو لیں گے اور ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ہم تمام پاپولیشن کے تمام لوگوں کو ایک ٹیسٹ دے دیں اور پھر ایک گراف بنائے تو وہ ایک بیل شیپڈ گراف ہوگا and this stand true for most qualities characteristics اور traits if you talk about personality traits in large number if you talk about other characteristics like height weight speed amount of weight that people can carry the amount of food that people can consume the number of time that people breathe اس طرح کی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں دنیا میں وہ ایوریج پرفارمنس کے مالک ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جب آپ گراف بنائیں گے تو کم اسکورس کی طرف سے گراف بہت کم ہوگا اور آہستہ سے اوپر جائے گا اور جب ایوریج پہ پہنچ جائے گا تو میکسیمم پیک پہ پہنچ جائے گا اور پھر کم ہونا شروع ہو جائے گا اور کم ہوتے ہوتے جب ہم اپنے گراف کے اینڈ پہ بہت ہائی ویلوز کی طرف آئیں گے تو بہت کم تعداد میں لوگ ہوں گے جن کے بہت ہائی اسکورس ہوں گے دنیا میں بہت کم تعداد میں لوگ ہوں گے جن کا I Q hundred and fifty یا اس سے زیادہ ہو دنیا میں بہت کم تعداد میں لوگ ہوں گے جن کی ہائٹ سات فٹ سے زیادہ ہو دنیا میں بہت کم تعداد میں لوگ ہوں گے جو کئی سو کلو کا ویٹ اٹھا سکتے ہوں بہت کم تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے جو بہت تیز اسپیڈ سے بھاگ سکتے ہوں دوسری جانب بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بہت کم ویٹ اٹھائیں گے تھوڑا بہت ویٹ ہر کوئی اٹھا سکتا ہے بہت کم لوگ ہوں گے جن کا قد بہت چھوٹا ہے بہت کم لوگ ہوں گے جن کا آئی کیو بہت کم ہے زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جن کا آئی کیو ایوریج ہے جو ایوریج ویٹ اٹھا سکتے ہیں جو ایوریج اسپیڈ سے بھاگ سکتے ہیں اور یہی کانسیپٹ نارمل ڈسٹریبیوشن کرو میں استعمال ہوتا ہے اس کرو کی کچھ بیسک پراپرٹیز ہیں یا بیسک کوالٹیز ہیں one the largest number of cases cluster in the center normal distribution میں سب سے زیادہ تعداد میں لوگ سینٹر میں ہوں گے اور اگر یہ آئیڈیل کرو ہے تو اس میں مین میڈین اور موڈ بھی شاید ایک ہی پوائنٹ پر آئیں گے یعنی سینٹر میں the least numbers on extremes bell shape curve میں ایکسٹریمس پہ بہت کم یا بہت زیادہ اسکورس ہوں گے it is bilaterally symmetrical with a single peak in center دونوں جانب سے یہ سیمیٹریکل ہے سینٹر میں ایک پیک ہوگی اور دونوں سائڈ کی ایک برابر ہوں گی ایگزیکٹلی exactly ایک برابر اگر یہ ایک آئیڈل کرو ہو تو most distribution of human traits will fall into this model آپ ہیومن ٹریٹس کی اگر بات کریں گے اور ان کی ڈسٹریبیوشن بنائیں گے اور بہت زیادہ تعداد میں اس کو شامل کریں گے لوگوں کو اس میں شامل کریں گے تو آپ کی اینڈ پروڈکٹ یہی ڈسٹریبیوشن ہوگی اسٹیٹسٹیشنز نے اور ریسرچرز نے اس کے بارے میں بہت تحقیق کی اس کے بارے میں بہت لکھا اور اس بات پہ کنسنسس ہے کہ اگر ہمیں ایک آئیڈیل نارمل ڈسٹریبیوشن کرو حاصل ہو جائے تو اس کے سینٹر میں مین ہوگا and this curve will be divided into distance of six ایک سائزڈ اسٹینڈرڈ سینٹر میں مین ہے اس کے دائیں ہاتھ پر تین تینڈرڈیشن برابر برابر کے وقفے پر ہیں اور تین اس سے بائیں جانب جس کا مطلب ہے کہ مین سے سینٹر میں لیفٹ کی جانب نیگیٹو اسکور یا کم اسکور کی طرف تین اسٹینڈرڈ ہیں اور اسی طرح سے رائٹ right ہینڈ پر زیادہ والے اسکورس وہ اسکور جو مین سے زیادہ ہے وہ تین اسٹینڈرڈ ایویشن کی فارم میں ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کہا فرض کیجئے کہ مین 100 ہنڈریڈ ہے مین آئی کیو ون ہے اور اسٹینڈرڈ ایویشن جب ہم نے کیلکولیٹ کی تو اسٹینڈرڈ ایویشن 10 تھی جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کا گراف بنائیں تو 50% لوگ جو ہیں وہ تین ایویشن میں ہوں گے کچھ کا اسکور ہنڈریڈ اور ہنڈریڈ اینڈ ٹین کے درمیان میں ہوگا کچھ کا اسکور ہنڈریڈ اینڈ ٹین اور 20 کے بیچ میں اور کچھ کا ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی اور تھرٹی کے بیچ میں اگر ہم کم اینڈ پر جائیں لیفٹ سائڈ پہ تو کچھ لوگ ہوں گے جن کا اسکور ہنڈریڈ اور نائنٹی کے بیچ میں ہوگا کچھ کا نائنٹی اور ایٹی کے اور کچھ کا ایٹی اور سیونٹی کے نا وی ہیو ٹو سی یہ تو ایک عام انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ ستر سے اسی کے بیچ میں ہوں گے اسی سے نبے اور کچھ نبے سے سو کے بیچ میں آخر وہ کتنے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کیا ہوگی and what percentage of people will be following between the mean and one stand deviation one stand deviation and two stand deviation and two stand deviation and three stand deviation statistician نے ہمیں یہ تعداد بھی بتا دی ہے we can see and the formulas are there to see that thirty four point one percent people will fall between the mean and plus one standard deviation یعنی اگر ہم ایک ایسا آئی کیو ٹیسٹ لیں جس کی ایوریج ہنڈریڈ آئی کیو تھی اور اس کی اسٹینڈرشن ٹین تھی تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پوری پاپولیشن کے تھرٹی فور پوائنٹ ون لوگ جو ہیں thirty four point one percent لوگ ان کا آئی کیو ہنڈریڈ اور ہنڈریڈ اینڈ ٹین کے بیچ میں ہوگا اسی طرح سے point six percent people will be having an I Q between hundred and ten and hundred and twenty and a very small amount two point one percent people will be having an I Q between hundred and twenty and hundred and thirty on the other hand we can see thirty four point one percent people will being sixty will being seventy and eighty تو وہی بات جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا it is symmetrical there are extreme scores but in very small number ہم نے جو بھی پرسینٹیج بتائیں thirty four point one percent thirteen percent and 2.1 یہ ٹوٹل 50 پرسینٹ نہیں بنتے 50 پرسینٹ سے کچھ کم ہے ابھی بھی کچھ گنجائش ہے for a small fraction of the populations much above hundred and thirty or much below سیونٹی چنانچے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آئیڈل ڈسٹریبیوشن کو لیں تو اس میں مین اور اسٹینڈرڈ ایویشن کی مدد سے we can have an idea of the relative standing or relative position of a person I Q اب اگر ہمیں کوئی بتائے کہ ایوریج آئی کیو تو 100 ہے لیکن میرا آئی کیو 130 ہے نا we can immediately see that yes this person is a very very intelligent person because he is scoring more than almost everybody اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کہے کہ اس بچے کا آئی کیو سیونٹی ہے تو ہم فوراً کہیں گے کہ یہ بہت کم ذہانت کا مالک ہے اس کو ڈیفینیٹلی کسی مدد کی ضرورت ہے ہم ایسا اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ایک نارمل ڈسٹریبیوشن موجود ہے جس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سیونٹی کا اسکور کتنی اسٹینڈرڈ کم ہے مین سے اور یہ ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی کا اسکور مین سے کتنی اسٹینڈرڈ اوپر ہے اور یہی تصور ہے جو ٹیسٹ کے نارمز بناتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے امید ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہمیں کوئی یہ بتاتا ہے کہ آپ بہت ذہین ہیں یا آپ کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے now we know that what is an average score what is an average I Q and what is it mean when we see that this person is two standard deviation above the mean person x one stand deviation below the mean test scores کی نارم ڈیولپمنٹ میں ڈیویشن کا یہ تصور استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں بڑی اچھی طرح سے یہ پتہ لگ جائے کہ ہم ایوریج سے کتنی دور ہیں ایوریج کے مقابلے میں ہم ہائر ہیں یا لوور ہیں اور اگر کوئی اور شخص ہمارے جیسا ہی کوئی اسکور لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہماری کمپیریٹو پوزیشن کیا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم نارمس کا کانسیپٹ سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ ٹیسٹ کے اسکورس کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جاتی ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرپریٹیشن میں اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس بہت اہمیت رکھتے ہیں یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے سمپل فارمولاز ہیں جن کو استعمال کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ را یا کروڈ اسکورس کو ایک میننگ فل فارم دی جائے اگلے لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کس طرح کی جاتی ہے ٹیسٹ کے آئٹمس کیسے لکھے جاتے ہیں اور کن کن باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے ٹیسٹ کو ایک فائنل شیپ دیتے ہوئے یہ سب کچھ آئندہ کے لیکچرز میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ